34 ایک تو تھی نیریٹو تھراپی اور دوسری سولوشن فوکس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک سٹوری ہوتی ہے جس کو وہ جی رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے جیسی ماضی میں ہوتی ہے ویسی ہی وہ مستقبل میں آگے چلتی ہے اور انسان اسی سٹوری کا ایک کردار بن کے آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس مفروضے کے ساتھ مائیکل وائٹ نے یہ تھیری ڈیولپ کی ہے تھراپی ڈیولپ کی اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اس جو آپ کا اوفینڈر ہے یا کلائنٹ ہے اس سے اس کی اسٹوری کے مثبت جو حصے تھے جنہیں وہ اسٹوری میں استعمال نہیں کر رہا تھا ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کر کے ایک نئی اسٹوری ترتیب دی اور اس نئی اسٹوری میں جو ایک اوفینڈر کے لیے ایک مجرم کے لیے ایک مشل راہ بن گئی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اس نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں اور وہ آگے بھی اچھے کام کر سکتا ہے so that was one basic idea which is had great popularity اور یہ صرف اوفینڈرز کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی پھر اپلیکیشن جو ہے وہ اور بہت سی جگہوں پہ ہونے لگی so that's one I would say very very important contribution to the field of psycho therapy with offenders دوسری جو میں نے تھراپی آپ کو بتائی وہ تھی solution focus therapy so solution focus therapy میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کی بات ہی نہیں کرتے تو جہاں نیگیٹو تھراپی میں پہلے تھراپسٹ آپ سے آپ کی پوری جو نیگیٹو سٹوری ہے وہ سنتا تھا یہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ سیدھا جمپ آپ کرتے ہیں اچھی چیزوں اور ان اچھی چیزوں میں جو بنیادی اپروچ ہوتی ہے وہ آپ کے کوشچنز ہوتے ہیں as a therapist what questions do you ask as a therapist what sort of techniques do you use to keep the client from talking about the problem اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ پوچھتے ہیں جناب فرض کریں کہ آج رات کوئی ایسی کرامت ہوتی ہے ایسا کوئی کرشمہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری پرابلمز جو ہیں وہ حل ہو جاتی تو کل صبح کا دن آپ کیسے گزاریں گے کل کا دن آپ کیسے گزاریں گے اس کی کیا روٹین ہوگی کتنے بجے اٹھیں گے ناشتہ کب کریں گے کھانا کب کھائیں گے پھر کس سے ملیں گے کس کس سے وغیرہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اوفینڈر سے پوچھتے ہیں کہ جناب اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا آپ کی شخصیت میں کل کا دن آپ کیسے گزاریں گے تو وہ خود ہی بتائے گا کہ وہ کون کون سی اچھی چیزیں ہیں جو وہ کرے گا اس آئیڈیل دن پہ تو ایک تو یہ ٹیکنیک دوسری ٹیکنیک دوسرے قسم کا سوال اس میں ہو سکتا ہے کہ آلریڈی پوچھا جائے کہ آپ کون کون سے اچھے کام آپ کے خیال میں کون کون سے اچھے کام کر رہے ہیں اور ان کو مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کی زندگی so here as you can see we are skirting around the problem we are not touching the problem directly we are looking at the solution تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈسکورس ہوتا ہے بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے پرابلم پہ ٹھیک ہے نا جیسے ایک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یہی بتائے گا نا کہاں درد ہو رہی ہے بخار کتنا زیادہ ہے پسینہ کتنا آ رہا ہے دل کتنا دھڑک رہا ہے وغیرہ سائیکولوجیکل پرابلمس کے بارے میں سائیکولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ذرا مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں جتنی ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں سو so, یہ آئیڈیا سولوشن فوکس تھراپی کا یہ ہے کہ جناب لوگوں کو پرابلم کے بارے میں بات کرنے کی بھی عادت ہو جاتی اور اس طرح وہ اپنی پرابلم کو پرپیچویٹ کرتے چلے جاتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں so the idea here is to go around problem and talk about the solution straight away اس کی جو ہے صرف افینڈرز کے ساتھ نہیں اس کی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ آرڈنری کلینکل سائیکولوجی کی پریکٹس میں کافی ہو رہی ہے اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک شخص کہتے جی مجھے نیند نہیں آ رہی تو تھراپسٹ یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا بتائیں کتنے گھنٹے نیند نہیں پریشان سوتے ہیں کس طرح کے خواب آتے ہیں کتنے بجے لیٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھتا تھراپسٹ یہ پوچھتا اچھا آپ کا لاسٹ ٹائم بھرپور نیند کب آئی تھی تو اس کے جواب میں عام طور پہ اس طرح کا چیز کہتا ہے کلائنٹ جناب کوئی دو ہفتے پہلے بڑی اچھی نیند آئی تھی تو وہ اچھا اس دن کیا خاص بات تھی اس دن کیا بات تھی مختلف کہ اس دن آپ کو اچھی نیند آئی تھی تو کلائنٹ بتائے گا کہ ہاں جی اس دن میں نے کافی ہم پکنک پہ گئے تھے کافی ایکسرسائز کی تھی اس کے بعد چائے زیادہ نہیں پی وغیرہ وغیرہ تو وہ بہت سارے ایسے فیکٹر آپ کو بتائے گا جو خود ہی سولوشن سجیسٹ کر دیں اور پھر تھراپسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس سولوشن کی تھوڑی نوک پلک سنوارنا وہ بھی کلائنٹ کے ساتھ مل کے تو فرق یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر لوگ جب کسی ڈپریشن کے یا کسی اور چیز کے پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے اور وہ پرابلم ہوتا ہے ریزسٹنس کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رزسٹ کرتا ہے مشورے کو مثلاً تھراپسٹ کہتا ہے کہ جناب آپ یوں کیجئے کہ صبح صبح ایکسرسائز کی پیشنٹ کہے گا جناب صبح اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا میں کیوں ایکسرسائز کر جاؤں پھر آپ کہیں گے کہ اچھا جو ہے دوپہر رات کا کھانا کوشش کریں تو جلدی کھا لیں یعنی پانچ چھ بجے کھا لیں وہ کہے گا جناب پانچ چھ بجے کون کھانا کھاتا ہے سب لوگ رات کو آٹھ نو بجے کھانا کھاتے ہیں میں بھی اسی وقت کھاؤں گا اور یہ وہ ہو نہیں سکتا تو جتنے بھی آپ ایڈوائز دیں گے پیشنٹ کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے ٹپکلی تو سولوشن فوکسڈ اپروچ جو ہے وہ اس سے آگے چلتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا ہم یوں کرتے ہیں کہ جو ہے آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ آپ بتائیں کہ جس دن آپ اچھا سوئے تھے جس دن آپ کو بہت اچھی نیند آئی تھی اس دن کیا بات آپ نے مختلف کی تھی تو پیشنٹ خود بتاتا ہے کہ جناب اس دن ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہم نے کہیں جانا تھا تو میں نے کہا کہ ذرا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں تاکہ جب میں دوسرے کی طرف جائیں تو ان پہ کھانے کے لیے ہم بوجھ نہ بنے یا کوئی بھی ریزن تو وہ پھر کہے گا اچھا تو اس سے پھر ہم کیا نتیجہ نکال سکتے تو پیشنٹ اگر خود کہے گا نا کہ جناب ہم میں یہ کرتا ہوں کہ رات کو اگر میں کھانا سات ایک بجے تک کھا لیا کروں تو پھر رات کو جب سوتے وقت میرے طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوگا اور بڑے آرام کی نیند آئے گی تو تھراپسٹ کہے گا میرے خیال میں اچھا خیال ہے کیوں نہیں اس کو ہم ٹرائی کر کے دیکھ لیتے so very different approach you no longer playing the adviser you no longer playing somebody who is totally aware of everything اور یہاں پہ ایک اور فلوسافیکل بات تھراپسٹ چاہے اس کی ٹریننگ ہے اس کی ٹیکنیکس میں سائیکولوجیکل تھیوری میں فلاسفی فلوسافیکل ایشوز میں لیکن therapist does not know the class entire situation کوئی بھی تھراپسٹ جو ہے اسے کلاٹ کی ساری سچویشن کا تو نہیں پتا ہوتا تو وہ جو بھی سولوشن سجیسٹ کرے گا وہ امپرفیکٹ ہوں گے لیکن جب کلاٹ سولوشن سجیسٹ کرے گا وہ امپرفیکٹ بھی ہوں وہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکلٹی ان میں ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وہ اپنی سچویشن کے بارے میں خود جانتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے ایک اسمپشن کہ clients are their problem own expert ٹھیک ہے اپنی پرابلم کو کلائنٹ سے بہتر تھراپسٹ نہیں جان سکتے rule number one rule number two کیا ہے کہ کلائنٹ نیڈز موٹیویشن اور وہ موٹیویشن تب آتی ہے جب وہ خود سولوشن سجیسٹ کرتا ہے تھراپسٹ جب سولوشن سجیسٹ کرتا ہے تو ریزسٹینس آ جاتی there is a strong tendency to resist any advice coming from outside تو that is another important factor why solution focus therapy is important پھر ایک چیز جس کا میں لاسٹ ٹائم ذکر نہیں کر سکا تھا زیادہ but I think which is very important in the implementation of solution focus therapy and that is the concept of scales scales میں کیا ہوتا ہے اسکیلس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کی کوئی پرابلم ہے کلا کو دا کلائنٹ از ڈپریسڈ تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جناب اچھا یہ ڈپریشن جو ہے اس وقت آپ کی ڈپریشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کو اداسی ہے کام کرنے کو دل نہیں کرتا دفتر جانے کو دل نہیں کرتا سب پہ غصہ آتا رہتا ہے بیوی بچوں سے ناراض ہیں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں وہ آپ کو اریٹیٹ کرتے رہتے ہیں فائنینشیل سچویشن آپ کی ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ رائٹ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی جو ڈپریشن ہے لوگوں کو اس سے بھی بہت سیویئر ڈپریشن ہوتی ہے کئی لوگ سوئسائڈ بھی کمٹ کر لیتے so sometimes cancel people natural disaster جہاں ان کا گھر تباہ ہو جاتے ہیں ساری خاندان تباہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ہم نے کہا کہ جی ایبسلوٹ ڈیزاسٹر کو ایبسلوٹ ڈیزاسٹر کو اگر ہم زیرو ریٹنگ دیں ٹھیک ہے ایبسلوٹ ڈیزاسٹر تباہی بربادی کو ہم زیرو کی ریٹنگ دیں اور ایبسلوٹ پرفیکٹ ہیپینس کو ہم اگر ٹین کی ریٹنگ دیں تو آپ کہاں پہ ہیں اس وقت between zero and ten where do you stand ٹھیک ہے اچھا لیکن اس میں ہم ایک اور اضافہ کرتے ہیں کہ جب ہم ٹین کہتے ہیں نا پرفیکٹ آئیڈیل تو ہم ساتھ ایک ریئلسٹک آؤٹ کم بھی کہتے ہیں ایک ایسی آؤٹ کم جو آپ کو آپ کے لیے نہ صرف قابل برداشت ہو بلکہ اچھی بھی ہو ٹھیک ہے نا ٹین تو کوئی نہیں اچیو کر سکتا وہ تو پرفیکٹ ہے آئیڈیل ہے آپ ایک اچیویبل ٹارگیٹ بھی بتائیں تو لیٹ سے کہ ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ وہ سیون ہے اب ذرا سوچیے اس بات پہ کہ آپ کے سامنے ایک اسکیل ہے اس میں زیرو کا مطلب ہے ایبسلوٹ ڈیزاسٹر ٹین کا مطلب ہے پرفیکٹ ہیپینیس آئیڈیل لائف اور سیون کا مطلب ہے what I can live with جو میرے لیے کمفرٹیبل خوشی کا باعث دیٹ از سیون تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کہاں پہ ہیں فرض کریں کلائنٹ کہتا ہے تھری تو اب آپ وہ اسکیل اس کے سامنے ڈرا کرتے ہیں زیرو لکھتے ہیں ٹین لکھتے ہیں سیون لکھتے ہیں اور تھری پہ آپ کلائنٹ کو پلیس کر دیتے اب اس وقت سب سے پہلی بات جو آپ کلائنٹ سے کریں گے وہ یہ کریں گے کہ جناب واہ کمال ہو گیا آپ تو آلریڈی تھری پہ ہیں یعنی سیون تک پہنچنے کے لیے آپ کو صرف فور اسٹیپس درکار ہے اسکیل کے اندر ٹھیک ہے so you give him a compliment جو کہ ان تھراپیز کی بڑی خصوصیت ہے نیریٹو کی بھی اور سولوشن فوکس کی کہ کلائنٹ کو ہمیشہ کمپلیمنٹ کرنا پھر اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اچھا سیون تو ہو گیا نا کہ جس something you can live with آپ اس وقت ہیں تھری پہ تو ہم کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں اگلے ہفتے میں آپ کیا چیز سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم تھری سے فور پہ لیں تو کلائنٹ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈسائڈ کرتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے میں پارک میں چلا جاؤں تھوڑی سی واک کر لوں بیوی بچوں کے لیے کوئی گفٹس لے لوں دفتر جو ہے ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کروں وغیرہ تو اپنے لیے کچھ ٹارگیٹس بنا دیتا ہے خود ہی آپ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تھری سے فور پہ آنے کے لیے کیا کرنا چانسز آر کہ جب وہ نیکسٹ سیشن میں اگلے ہفتے کلائنٹ آتا ہے تھراپسٹ کے پاس we will not only move to four but you would probably move to five تو اب آپ اسے کہتے ہیں اسی اسکیل پہ کہ جناب و کمال ہوگی آپ تو آلریڈی ہاف وے مارک کو کراس کر لیا آپ نے یعنی اگر ڈیزاسٹر زیرو تھا اور پرفیکٹ ہیپینےس ٹین تھی آپ کی جو ایکسپٹیبل لونگ سچویشن تھی وہ سیون تھی you already on five two steps so that is one one strategy that you can very successfully use very it has been use very successfully عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کلائنٹس جو ہیں وہ ایک یا دو سیشنز میں اس میں ٹھیک ہو جاتے they get better in one or two sessions they don't need too much time using the solution focused approach they don't need an incredible amount of therapy تو یہ اس تھرپی میں اکانومی بھی بہت ہے جس سے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا this is quite an economical therapeutic technique you need one or two sessions the client is already at their optimum level which is the achievable level جس پہ کہ وہ on a scale of zero to ten they come up very quickly to seven so in this context we see that these are basically certain kind of humanistic therapies these are certain kind of techniques that most therapists can have in their arsenal to use with offenders. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب اوفینڈرز ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب اوفینڈرز پہ ایک جیسی ٹیکنیک کام نہیں کرتی so a therapist in the forensic area needs a whole range of therapeutic techniques disposal and which they can use from time to time different class تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ فورینزک سائکالوجی میں کریئر بناتے ہیں clinical psychologist in forensic setting this a good idea to know as مینیپیوٹکسر کی ٹائپ ملتی ہے جو کہ تیار ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کو چینج کرنے ٹھیک ہے یعنی ایک ایسا اوفینڈر جسے سزا ملی ہوئی ہے اسے جیل میں ہے اور جیل میں کہا جاتا ہے بھی تم اپنی تربیت کے لیے کوئی گروپ جوائن کر اب ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹاف کے کہنے پہ وارڈن کے کہنے پہ مجبوراً آپ کے گروپ میں تو آ گیا لیکن اس کا دل اس بات میں نہیں ہے کہ وہ یہ تھراپی میں پارٹیسپیٹ کرے اور باتیں شیئر کرے اور آگے بڑھے تو اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک نکالی گئی ہے وچ از موٹیویشنل انٹرویوئنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرویو کرتے ہیں کلائنٹ سے لیکن ایسے طریقے سے کرتے ہیں ایسے انداز سے کرتے ہیں ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ خود بخود موٹیویٹ ہو جائے تبدیل ہونے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب this is an interesting idea it doesn't always work لیکن in many cases we have seen that it works very very beautifully تو اس کو جو ہے عام طور پہ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ آپسائز کیا تھا motivational interviewing has been used in substance abuse extensively لیکن اب جنرلی ہر اس افینڈر کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جہاں آپ کو شک ہو کہ جی اس بندے کو موٹیویشن نہیں ہے چینج ہونے کی اس میں ڈیزائر نہیں ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا تو اس کے ساتھ ہم موٹیویشنل انٹرویوئنگ یوز کر سکتے ہیں اس میں جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ایک دفعہ پہلے بھی میں آپ سے بات کر چکا ہوں اس کی اس کا نام ہے stages of change stages of change کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پری کانٹمپلیشن ہوتی ہے یعنی یہ وہ اسٹیج ہے جس میں انسان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوتا بالکل سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ اپنے اس کے بیہیویئر میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ اسے اب اچھا انسان بن جانا چاہیے اس کا کوئی ڈسیزن نہیں ہوتا پری کانٹمپلیشن سے انسان کانٹمپلیشن اسٹیج میں آتا ہے یعنی سوچتا ہے کہ ہاں یہ گڑبڑ ہے یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس میں کوئی خرابی ہے کوئی برائی ہے کوئی پریشانی کا باعث ہے کسی کے لیے تو مجھے شاید چینج کرنا چاہیے کانٹمپلیشن کے بعد آتا ہے پریپریشن پریپریشن فیز میں انسان جو ہے کچھ نہ کچھ اسٹیپس لیتا ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایکشن اسٹیج میں آ کے وہ پریکٹیکل اسٹیپس صرف لیتا ہی نہیں ہے اس راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے اینڈ مینٹیننس اسٹیج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سال دو سال ہو جائیں اس شخص کو ایکشن کے رستے پہ چلتے ہوئے اور کوئی بیچ میں پرابلمز میجر نہ آئے ہوں تو اس کو پھر ہم مینٹیننس اسٹیج کہتے ہیں چینج کی کہ اس میں جو ہے چینج وہ آلموسٹ پرماننٹ ہو چکا اچھا will will come keep coming back to this کیونکہ یہ اسٹیجز آف چینج کا آئیڈیا جو ہے وہ صرف ایک تھراپی میں یوز نہیں ہوتا تو موٹیویشنل انٹرویو میں ہم کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈسائڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کہاں پہ کھڑا ہے وہ ان اسٹیجز میں precontemplation contemplation preparation action اور مینٹیننس میں کس جگہ پہ کھڑا ہے اگر فرض کریں پری کانٹمپلیشن میں تو اس سے میں کیسے لاتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جناب ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں سگریٹ بہت پیتا ہوں تو آپ اسے پوچھیں گے اچھا آپ دن میں اندازن کتنے سگریٹ پی لے وہ کہتے جناب یہی کوئی اسی سگریٹ پی لیتے تو آپ اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا اس چیز کو تھوڑا سا ڈیولپ کر کے پھر آپ آگے چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا زندگی میں تمہارے کیا گولز ہیں وہ فرض کریں کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میری انکم بہت کم ہے اور اس انکم میں چاہتا ہوں کہ کچھ سیونگ کر تو اس سیونگ کرنے کے لیے میں نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی اب آپ اسے پوچھتے ہیں کہ جناب اچھا سیونگ کا آپ کا حل اور پھر وہ آگے چل کے کہتا ہے جناب میری صحت کافی خراب رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری صحت بھی امپروو جائے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ابھی آپ اسے انٹرپریٹ نہیں کرتے آپ سے چیلنج بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ اس کے گولز اکٹھے کر رہے ہیں اب ان گولز کو اکٹھے کرتے آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو اس میں کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے آپ جب اسی سگریٹ روز کے پیتے ہیں تو اس سے آپ کے خیال میں آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے نہیں نہیں وہ جب آپ کو پیسے بتاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اگر فرض کریں فرض کریں کہ اگر آپ یہ سگریٹ نہ پی رہے ہوتے تو آپ کے پاس کتنے پیسے سیو ہو گئے ہوتے لیکن آپ اس چیز پہ اصرار نہیں کرتے آپ صرف یہ ایک سجیشن دے کے پھر آگے چلتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں مختلف اور گولز کی بات ہوتی ہے پھر ہیلتھ کی بات ہوتی ہے کہ اچھا اگر ہیلتھ جو ہے اگر یہ آپ اسی سگریٹ روز کے نہ پی رہے ہوں تو آپ کے خیال میں ایک مہینے میں یہ کتنے سگریٹ جو ہیں آپ نہیں پیئیں گے ٹھیک ہے نا یونیورسل تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کوئی دو ہزار چار سو سگریٹ بن تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ جناب جب آپ کے پھیپڑوں پہ دو ہزار چار سو سگریٹ کا دھواں نہیں ہوگا ایک مہینے کے بعد تو آپ کے خیال میں آپ کے لنگس کیسے ہوں گے آپ کی صحت کیسی ہوگی so but you don't argue with the patient very important at this stage we don't argue کیوں ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ عام طور پہ ڈرگز چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر سے فیصلہ کرتے ہیں کیوں سال ہر سال سے خاندان والے دوست رشتہ دار لان تان انہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ اور بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اور بھی وہ اسٹرینگن ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ ساری چیزوں کو ریزسٹ کرتے ہیں نا what you do is you just plant suggestion کہ آپ کا گول ہے ہیلتھ ٹھیک ہے ہیلتھ ہے نا آپ کا گول اس کے ساتھ یہ چوبیس سو سگریٹ مہینے کے آپ کے پیپروں پہ جو اثر انداز ہو رہا ہے کچھ بات بن نہیں رہی اور اتنے پیسے اس کے ساتھ وہ بھی آپ کی سیونگ کا جو ڈیزائر ہے اس سے کچھ فٹ نہیں ہوگی بات بس اتنی سی بات کر کے آپ کانسٹینٹلی مزید ڈسکشن کر رہے ہیں اچھا لائف میں اور کیا گولز ہیں اور کیا خواہشات ہیں اور کیا امنگیں وغیرہ وغیرہ اس کو ہم کہتے ہیں اوائڈنگ ریئیکٹنس ریئیکٹنس ریئیکٹنس کیا ہوتی ہوتی ہے ہے یہ کہ آپ کہتے ہیں یار آپ کو سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے وہ بندہ کہتا ہے جی سگریٹوں کے بغیر یہ اتنی پریشانی مجھے ہوتی ہے میں کیسے گزارا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بہت بری چیز ہے وہ کہتے ہیں جی پتا ہے بری چیز ہے لیکن اور بھی تو بری چیزیں لوگ کرتے ہیں نا کوئی بات نہیں میں رشوت تو نہیں لیتا میں جھوٹ تو نہیں بولتا کوئی بات نہیں سگریٹ پی اچھا اب وہ ایک بحث چلتی ہے اب آپ نے بحث میں دیکھا ہے کہ جو بحث کرنے والا ہے وہ اپنی پوزیشن میں اور زیادہ مضبوطی سے جم جاتا ہے گڑ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک بندہ مورچہ بندی کر لیتا ہے تو that is what happen when you have resistance you build reactance reactance کیا ہے کہ بحث کے نتیجے میں کسی ایک پوزیشن پہ اڑ جانا جم جانا اور اکثر اوقات جو بری عادتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم عرف بیڈ ہیبٹس کہتے ہیں چاہے وہ اسموکنگ ہو چاہے وہ ڈرگ اڈکشن ہو چاہے وہ الکوہل اڈکشن ہو چاہے وائلنس کی عادت ہو کوئی بھی چیز ہو reactance cause it to strengthen تو تھراپسٹ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سجیشن دے لیکن فورن اس سجیشن سے آگے چلے ریئکٹنس کو اوائڈ کرے اب ریئیکٹنس کو اوائڈ کرتے ہوئے تھراپسٹ ایک اور ٹیکنیک بھی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن ایکسٹینشن جو ہے وہ باکسنگ سے نکلی باکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آپ کی طرف مکہ بڑھاتا ہے تو اگر آپ کا فیس اسی جگہ پہ رہے تو کیا ہوگا بہت زور سے وہ مکہ آپ کو لگے گا لیکن اگر آپ اپنا فیس اسی ڈائریکشن میں موو کریں اسی سمت میں موو کریں جس سمت میں مکہ جا رہا ہے مثلا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے باکسرز ہیں جب ان کے اوپر پنچ لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے فیس کو اسی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں پنچ آ رہا ہے تو یعنی اگر اینمی نے یوں پنچ مارا ہے تو وہ یوں فیس لے جائے اب اگر اس فیس پہ مکہ لگ بھی جائے دوسرے باکسر کا تو چوٹ کم لگتی ہے کیونکہ ریزسٹینس نہیں ہو رہی ہوتی اور دوسری چیز یہ کہ عام طور پہ دوسرا باکسر جو ہے وہ آف بیلنس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں نا اگر اس نے یوں مکہ مارنے کی کوشش کی ہے اور دوسرا بندہ پیچھے ہو گیا ہے تو مزید آگے آئے گا اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے گا اچھا اب یہاں باکسنگ نہیں ہو رہی ہے تھراپی میں لیکن ایک ٹیکنیک ہے کہ اس سے آپ کلائنٹ کو تھوڑا سا آف بیلنس کر دیتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن میں ہی موو کرتے ہیں مثلا ایک خاتون تھراپی کے لیے آئیں میرے ٹرینی کے پاس اور کہنے لگیں کہ جناب میرا شوہر بیکار آدمی ہے بالکل فضول باتیں کرتا ہے دس مرلے کا پلاٹ لیا ہوا ہے لیکن اس کی اوقات کہاں کہ اس پہ گھر بنا سکے اور میری تو خواہش تھی کہ جناب گھر بنائے اور جناب ساز جو ہے اس کی کوئی وہ عزت ہی نہیں کرتا ہر وقت میری ہی سنے چلا جاتا ہے کیا بیکار سا آدمی اچھا اب وہ شوہر کو کانسٹینٹلی کریٹیسائز کر رہی اور میری جو ٹریننگ تھی اس کی اپروچ یہ تھی کہ وہ شوہر کی جو اچھی باتیں وہ بتا رہی ہے کہ بھائی تمہارے کہنے پہ اس نے دس مرلے کا پلاٹ لے لیا تمہارے کہنے پہ وہ اپنی ماں تک کی جو ہے وہ بات نہیں مان رہا سن نہیں رہا توجہ نہیں دے رہا تمہاری بات زیادہ مان رہا تو وہ چیزیں جو عام طور پہ بیویوں کو پسند آتی ہیں ان سب باتوں پہ وہ خاتون جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ شوہر تو بہت ہی برا میں نے اپنی ٹرینی کو یہ سمجھایا کہ جناب اس وقت اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بحث تو سارے کرتے ہوں گے آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیجئے آپ اس کی ہاں میں ہاں میں لائیے اور یوں کہیے کہ اچھا آپ کو تو جیسے لگ رہا ہے تو شوہر تو واقعی بہت فضول آدمی لگتا ہے آپ نے ڈیورس کنسیڈر کی اچھا this can be dangerous I understand ہو سکتا ہے کہ جناب وہ کوئی بہت ہی پیتھولوجیکل کیریکٹر ہو تو وہ یہ بھی کنسیڈر کرے لیکن دوسری طرف آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسی شخصیت ہے تو اس نے پہلے کئی دفعہ کنسیڈر کر چکی ہوگی تو آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا آپ کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے آپ اسے تھوڑا سا آف بیلنس کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ وہ آپ سے ایسی بات سننے کی توقع نہیں رکھتی نہ ہوا کیا my trainee was in session اور اسی طرح کی طرح بڑی فضول شوہر تو بہت ہی گٹیا آدمی ہے اور میری سانس بھی بہت فضول ہے اور جناب لگی ہوئی تو اس نے اسی طرح کہا کہ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کا گزارا نہیں ہو سکتا اور آپ نے سوچا ہے کہ علیحدگی کے بارے میں یا طلاق اب وہ بالکل ہی الٹ ہوگی سچویشن اور اس نے کہا کہ نہیں اتنا برا بھی نہیں ہے کہ میں طلاق لے لوں آخر اس نے میرے لیے یہ کیا وہ اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے وہ برائی کے انداز سے سنا رہی تھی وہ اچھائی کے انداز میں سنانی شروع کر دی کیوں کہ اس وقت اسے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کا ایک تو اونرشپ میرا شوہر اس کو ڈیفینڈ کر رہی اور تھراپسٹ کے سامنے جو کہ ایک اسٹرینجر ہے اب وہ اپنی فیملی کو اپنی ساس کو اپنے شوہر کو اپنی ماں کو جن کو وہ سب کو برا بھلا پہلے کہہ رہی تھی ان سب کی اس نے خوبیاں بیان کرنی شروع کر دی and that was right step in the right direction اچھا اب یہ ہوتی ہے ایکسٹینشن کہ ہم کس طرح ایک کلائنٹ کو اس کی پوزیشن میں مزید آگے کھینچ لاتے جس سمت میں وہ جا رہا ہے مگر ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا اسے تھوڑا سا ایکسٹریم پہ لے آتے ہیں تو وہ آف بیلنس ہو کے اچھائیاں دیکھنی شروع کر دیتا ہے ان سب چیزوں میں جن میں برائیاں پہلے نظر آتی so that one example of extension many such example possible اسی طرح ایک بچہ ٹین ایجر جو میرا کلائنٹ تھا اور اس نے اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ہر وقت برائیاں کرتا ہر وقت برائیاں کرتا تو ایک دن اسی طرح میں نے اسے کہا کہ یار تمہارا باپ تو بہت ہی فضول آدمی لگتا ہے تو اس پہ اس کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ بدل گیا اور اس نے کہا نہیں میرا باپ جو ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے اس نے مجھے فلاں باتیں بتائی ہیں اس نے مجھے اخلاق تہذیب جیسا بھی میں اس وقت ہوں وہ اپنے باپ کی وجہ سے تو یہی بات ہے کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے دیکھیں انسان اپنے باپ کی برائی شاید تھراپسٹ سے کر سکتا ہو لیکن تھراپسٹ جب آپ کے باپ کی برائی کرے گا تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا اور آپ اپنے باپ کو ڈیفینڈ کریں so that is another example of extension similarly you can extend some of the the smoking arguments جو تھی ان ڈائریکشن ہے کہ آپ کو پیسے کی تو اتنی پرواہ ہے نہیں اور سگریٹ اسموکنگ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو اسی دن میں کیوں سو ہونے چاہیے میرے خیال میں ڈیڑھ سو ہونے چاہیے نا لوگ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سگریٹ تو آپ تھوڑا سا اسے ایکسٹریم میں آرگیو کر کے پھر اسے سنے کہ بھائی نہیں سو کے کیا نقصانات ہوں گے ایک تو پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے پھر یہ کہ میری ہیلتھ شاید زیادہ افیکٹ ہو ہے نا تو he might come up with opposite answer answer the that you want him to give so that's extension it's also called rolling with resistance کہ جتنی ریزسٹینس آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں آپ by extending the argument and you avoid reactance بحث نہیں کرنی جہاں بحث شروع ہوئی وہاں دونوں اپنی اپنی پوزیشن میں مورچہ بندی کر لیں then as I said we continue to explore contradiction جو بھی تضادات نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک اسٹوری میں کلائنٹ کے بیان میں جہاں جہاں تضاد نظر آ رہا ہے آپ کا کام ہے کہ ان کو آمنے سامنے لے آنا جیسے میں نے آپ سے پہلے مثال دی تھی کہ ہیلتھ کو اور نمبر آف سگریٹس کو آمنے سامنے لائے اسی طرح سیونگ کو جو گول ہے اور سگریٹ پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کو آمنے سامنے لے contradiction and don't again don't use them for as argument اسے بحث کا سلسلہ نہیں بنانا لیکن پھر اس کے سامنے رکھ دینا کہ اچھا یہ کانٹریڈکشن بھی نظر آ رہی ہے یہ تضاد بھی نظر آ رہا ہے یہ تضاد بھی نظر آ رہا ہے دین وی ہیو اندر technique which we've used extensively with children, but we can also use it with adults. And it's called externalization. Externalization ko mein kehta hoon, name and shame the culprit. Ab hota kya hai ke hum offenders ke saath ye rakha hota hai na ke name and shame the culprit. ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ جو بیماری ہے جو پرابلم ہے جو ڈیزیز ہے جو بھی چیز تنگ کر رہی ہے جو بھی چیز ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں اپنی شخصیت کا حصہ ماننے سے انکار کر دیتے ہماری ٹریڈیشن میں ایکسٹرنلائزیشن کی کا ثبوت پہلے سے موجود ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے تو اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ جن آ گیا اب جن ایک ایکسٹرنل چیز ہے اس انسان سے اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو واٹ وی ڈو از کہ اس کی جو پرابلم ہے اس کا ذمہ دار اس انسان کو نہیں ٹھہراتے we don't treat em as a weakling جو اپنی حرکتوں سے یا اپنی برائیوں کی وجہ سے بیمار ہوا ہے یا وہ بیماری جو ہے اس کا حصہ ہے جن چونکہ اس کی ذات سے باہر ہے that is one form of externalization کہ جناب باہر کوئی چیز تھی جو اس کے اندر آ گئی ہے اب ہمیں اس چیز کو باہر نکالنا سو externalization is a technique in which we name the problem مثلاً ایک شخص کو غصہ بہت اور اس قدر آتا ہے اس قدر آتا ہے کہ ساری دنیا اس سے تانگ ہے جیل میں بھی وہ مار پیٹ سے باز نہیں آ رہا اور اسے پتا ہے کہ جناب غصہ اس کی بہت شدید پرابلم ہے لیکن وہ کنٹرول نہیں کر پاتا تو ایکسٹرنلائزیشن میں ہم کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے کاغذ پینسل لے کے اور کہیں گے بھائی اپنے غصے کی ذرا شکل تو بناؤ یہ جین یا بھوت کی شکل میں غصے کو ڈرا کرو اگر وہ ڈرا نہیں بھی کر سکتا تو ہم اس کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم ڈرا کرتے ہیں اچھا یہ ہے تمہارا غصہ اب اس میں ہم کون سا رنگ بھریں یا آپ کون سا رنگ بھریں گے لال کلر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اس غصے کو خوب رنگ بھریے اب یو کین ڈرا پینٹ اور colour the externalize object could be anger could be anxiety it it it, it it, it, it it it could could be be worry, anything that the person is is feeling and and we we we we externalize put on a piece of paper, draw paint color talk about as if something alien. مثلاً تمہارا غصہ جب تم پہ آتا ہے ایسے ہی بات کریں گے جیسے کہ جینا غصہ جب تم پہ آتا ہے تم پہ قابو پاتا ہے اس کے بعد تم کیا کرتے ہو آپ کیا کرتے ہیں وہ کہے گا جناب میں جب غصہ ابھی تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں یہ کرتا ہم کہیں گے اچھا غصہ جب تم پہ حاوی ہو جاتا ہے about it as if it is a jinn as if it is an external factor so we externalize the jinn and separate it from the person اس سے کیا ہوتا ہے ایکسٹرنلائزیشن سے انسان اس پرابلم کو تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا دور سے دیکھ سکتا ہے تھوڑا سا آبجیکٹولی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے لیکن یہ میری ذات کا اس طرح حصہ نہیں ہے جیسے میں سمجھتا رہا ہوں اس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے but that is a technique that we have to use before the person realize اکثر لوگ یہ ریئلائز نہیں کر پاتے اور اس ریئلائزیشن کے لیے یہ ہم ایکسٹرنلائزیشن کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ بھائی this is one way of getting rid of the problem اچھا اب یہ تو ہو گئی چند therapeutic techniques and we'll continue to talk about therapeutic techniques like I said to you in the beginning of this course we want to focus on working with offender we want to focus on working therapeutically اس کورس میں جو ہمارا مین فوکس رہا ہے اور رہے گا وہ ہے how to work with people who are in life of crime how to get them out of it and we will do دور پاکستانی میں آپ سے جن ٹیکنیکس کی بھی بات کر رہا ہوں یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو ہم نے استعمال کی ہوئی ہیں ان اے پاکستانی کانٹیکس ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے ہیومنزم کی بات کی تھی آپ سے پہلے اور ہیومنسٹک جو اسکول ہے اس کی فلاسفی کی بھی بات کی تھی اچھا جب ہیومنسٹک سائیکو تھراپی کی بات آتی ہے تو اس کی اس میں ہمارے خیال میں ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن جو ہے کہ ہیومنسٹک تھراپی کی جو ٹیکنیکس ہیں یا جو بیسک ان کی تھراپی ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہر تھراپسٹ کو آنی چاہیے کیوں کہ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہر تھراپسٹ میں ہونی چاہیے جو ہیومنسٹک تھراپی میں جن کی بات کی جاتی ہے let's take first thing empathy آپ کو یاد ہوگا ایمپتھی کی بات پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کرتے بھی ہوئی ایمپتھی کیا ہوتی ہے it is the ability to feel what the other person is feeling ٹھیک ہے یعنی اگر تھراپسٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو یہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ میں بھی وہی فیل کر رہا ہوں جو آپ فیل کر رہے ہیں میں آپ کی فیلنگس کو آپ کے دکھ درد کو فیل کر سکتا ہوں this is very different from sympathy sympathy یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے اس بات سے متاثر ہو جائیں کہ خود فورن اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا کسی کو ہیلپ کرنے کی کوشش empathy is only about the ability to feel what the other person is تو ایمپتھی کے علاوہ اور ہیومنسٹک تھراپی میں کیا بات ہوتی ہے انکنڈیشنل پوزیٹو ریگارڈ کیا مطلب ہے کسی کو عزت دینا رسپیکٹ دینا یہ ہو گیا پازیٹو ریگارڈ اور انکنڈیشنل بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے مجرم جو ہے اس نے قتل کیا ہوا ہے یا وہ ریپسٹ ہے یا وہ چائلڈ مولیسٹر ہے یا اس نے غلط سے غلط حرکت کی ہوئی ہے برے سے برا کام کیا ہوا ہے اگر وہ تھراپسٹ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو تھراپسٹ نے اسے انکنڈیشنل پوزیٹو ریگارڈ دینا ہے پازیٹو ریسپیکٹ دینی ہے without any condition attach to the issue now I understand it's very difficult اسی لیے بعض تھراپسٹ سے میں کہتا ہوں کہ جناب اگر کلائنٹ کو آپ انکنڈیشنل پوزیٹو ریگارڈ نہیں دے سکتے تو کسی اور سائیکولوجسٹ کو ریفر کر دیجیے اس میں کوئی بری بات So, for instance, there's a woman who has been through sexual abuse herself, and she is working as a therapist, and as a client, somebody comes to her who molests children. The lady may not be able to give the client unconditional positive regard, may not be able to respect the client, she may in fact hate the client. تو اس کیس میں انہیں کیا کرنا چاہیے انہیں کہنا چاہیے بھائی دیکھیے میں آپ کو ایز اے تھراپسٹ نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو فلاں صاحب کے پاس بھیج رہی ہوں وہی آپ کا علاج کر this perfectly fine perfectly reasonable solution but don't see a person that you don't respect ٹھیک ہے this that is why I said کہ ہیومنسٹک تھراپی کے جو اصول ہیں وہ ہر تھراپسٹ کو آنے چاہیے ہر تھراپسٹ کو انہیں پریکٹس کرنا چاہیے then reflection for understanding reflection for understanding کیا ہوتا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے کہتا ہے جناب میں بہت پریشان ہوں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں اور میری ان ساری مصیبتوں کی جو جڑ ہے وہ میرے کزن ہے تو اب آپ نے اتنی بات سنی ہے تو اب آپ ریفلیکٹ کریں گے اسے آپ کہیں گے اچھا تو آپ اپنے کزن کی وجہ سے بہت پریشان رہتے you trying to understand and so you paraphrase جو بھی ان صاحب نے بات کی ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں دہراتے ہیں دو باتیں اس کی وجہ ہو سکتی ایک یہ کہ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ جناب جو کچھ تم فیل کر رہے ہو میں بھی کر سکتا ہوں مجھے سمجھ آ رہی دوسری یہ کہ میں نے صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا ٹھیک ہے تو آپ جب اس بات کو دہراتے ہیں تو کلائنٹ پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی اور اگر آپ نے غلط کوئی بات کہی ہے اس دہرانے میں تو کلائنٹ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو غلط سمجھ آئی ہے تو وہ آپ کو کریکٹ کر دیتا ہے شن فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایمپی دین ہیومسٹک تھرپی میں جو ایک اپروچ ہے کہ صرف آپ ریفلیکٹ نہیں کرتے یو آلسو آس کلیریفیکیشن مثلاً وہ کلائنٹ یہی بات کرتا جا رہا ہے کہ جناب میں بہت اداس ہوں بہت پریشان ہوں بہت تکلیف میں ہوں اپنے ایک کزن کی وجہ سے بس میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی پریشانیاں ملیں تو آپ یہاں پہ کلیریفیکیشن کے لیے کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کزن کی وجہ سے آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے کس طرح مجھے ایکسپلین کریں گے sir so you can ask clarification اس سے ابھی دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ جتنا کچھ اس نے بتایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا لیکن آپ کو مزید سمجھنے میں آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کلائنٹ میں انٹرسٹیڈ بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ دونوں چیزیں سمجھ آتی then sometimes you reflect for insight مثلاً اس نے آپ کو سارا قصہ کہانی سنائی اور اب آپ کے سامنے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اس شخص کے ذہن میں بہت سی بدگمانیاں ہیں اپنے کزن کے بارے میں کچھ باتیں تو صحیح ہیں لیکن زیادہ تر باتیں بدگمانیاں ہیں تو بعض اوقات تھراپسٹ کلائنٹ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا آپ اپنے ذہن میں اپنے کلائنٹ اپنے کزن کے بارے میں بہت سے برے خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہی نہیں اچھا اب جب تھراپسٹ کلائنٹ سے یہ کہتا ہے تو کلائنٹ کو تھوڑی سی اویئرنیس آتی کہ شاید شاید یہ ساری باتیں حقائق نہیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں فیل کر رہا ہوں لیکن تھراپسٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یا آپ برا سوچ رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنے کزن کے خلاف بہت نفرت یا آپ کے ذہن میں اپنے کزن کے خلاف بہت زیادہ غصہ بھرا ہو تو that is called reflection for insight اب اس کی کچھ لمیٹیشن بھی ہیں اس اپروچ کیا لمیٹیشن ہے ایک لمیٹیشن تو یہ ہے کہ جناب آپ کے سامنے ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے جس نے بہت ساری غلط چیزیں کی بہت سارے جرم کیے ہیں ان میں سے بہت سے جرم ایسے ہوں گے جو جن کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی شاید پریشان ہو جائے اب اس کیس میں کلائنٹ کو اتنی زیادہ رسپیکٹ دینا جتنی کہ یہ تھراپی ڈیمانڈ کرتی ہے شاید آپ کے لیے مشکل ہو اور وہ میں نے جیسے کہا تھا اس کیس میں ہمیں دوسرے کو ریفر کر دینا چاہیے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے سائیکالوجسٹ کے جو بھی ایک اچھا انسان ہے دل میں غصہ یا نفرت یا اس طرح کے اور جذبات پیدا نہیں ہوں گے اس بات کی کیا گارنٹی دی جائے so that that is a tricky situation کہ positive regard to be given to somebody with a lot of very serious and very heinous crime record might be a little difficult and the other thing that I consider a limitation is that this therapy alone may not be enough. We need to use other techniques. Lekin, اس کی جو بنیادی خوبیاں ہیں ان سے انکار نہیں ہے it should be a prerequisite for all therapy ہر تھراپسٹ کو جو ہے یہ ٹیکنیک سب سے پہلے سکھانی چاہیے تاکہ وہ ایک ایز اے تھراپسٹ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہو سکے اسے انسان سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے اسے دوسرے انسان کے جذبات کو فیل کرنے کی اس میں صلاحیت نہ صرف پیدا ہونی چاہیے بلکہ دوسرے انسان کو یہ کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہونی چاہیے کہ مجھے آپ کا دکھ محسوس ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف this technique also allows therapist to build rapport ایک جو تعلق ہوتا ہے تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے یہ ٹیکنیک جو ہے کیونکہ تھراپسٹ جو ہے کلائنٹ کو بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی دیتا ہے انڈرسٹینڈنگ بھی دیتا ہے اور اس کی باتوں کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے پھر this technique also earns the client's trust جو کلائنٹ کا ٹرسٹ ہے اعتماد ہے وہ تھراپسٹ جیت لیتا ہے کیوں کہ وہ اسے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا اس کی باتوں کو انٹرپریٹ نہیں کرتا وہ اس کی باتوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی امپتی شو کرتا ہے اس کو ریسپیکٹ شو کرتا ہے مائی stage where, in my opinion, all therapists must start. Now, let's have a quick look at what we've discussed so far and how it all ties in. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیومنسٹک موومنٹ جو ہے تھراپی کی اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوا ہے فیملی تھراپسٹ تھے فیملی یا سسٹمک تھراپسٹ تھے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا جو ہے اپنی پرابلمس کریٹ نہیں کرتا سوسائٹی کے ساتھ فیملی کے ساتھ سسٹمز کے ساتھ مل کے اس کی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں اور اسی لیے اگر ایک پرابلم حل کرنی ہے تو ہم نے سسٹم کو فیملی کو ان ساری چیزوں کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی that's one way of looking اچھا جب ہیومنسٹک تھراپی کا فیملی پہ امپیکٹ ہوا تو فیملی تھراپسٹ اس ڈیزائر میں آگے بڑھے کہ جناب ہمیں نئی نئی ٹیکنیکس نکالنے جو کہ زیادہ سے زیادہ ہیومنسٹک ہوں زیادہ سے زیادہ انسان کی جو ابلٹی ہے to grow and to develop اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں انسان کی وہ نہ صرف یہ کہ ہمارا گول ہو بلکہ تھراپی کا جو فریم ورک ہے وہ بھی پوزیٹو ہونا چاہیے ہیومنسٹک ہونا چاہیے so that's one thing that you would see is common with humanistic therapy with narrative therapy and with solution focus therapy کیسے نیریٹو تھراپی جو ہے وہ کوشچنس کرتی ہے نیگیٹو اسٹوری کو پوزیٹو اسٹوری میں بدلتی ہے کانسٹنٹلی کمپلیمنٹ اور پریز دیتی ہے کلاٹ کو سولوشن فوکس تھراپی پرابلم کی بات ہی نہیں کرتی یعنی جو منفی باتیں ہیں اسے بالکل ہی گریز کرتی سیدھی سولوشن پہ بات ہوتی ہے اور اس سولوشن میں بھی جب وہ کلائنٹ کچھ اٹمپٹ کرتا ہے تو اس کو پازیٹو بات کی جاتی ہے اس کو پریز کیا جاتا ہے اسے کمپلیمنٹ دیا جاتا ہے تو same thing is done in the scale format scale میں کیا ہوتا ہے کہ زیرو ٹو ٹین پہ جب آپ ایک اسکیل بناتے ہیں تو کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب زیرو جو ہے وہ ایبسلوٹ ڈسٹرکشن ہے ٹین جو ہے وہ پرفیکشن ہے سیون جو ہے وہ ایکسپٹیبل لیول ہے آپ کہاں پہ ہیں تو کلائنٹ جہاں پہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے تھری پہ یا فور پہ تو آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آلریڈی بہت بڑی پروگرس ہے آپ زیرو پہ تو نہیں ہے آلریڈی آپ سیون کے کافی قریب ہیں اگر آپ فور پہ ہیں تو four is quite acceptable four is quite doable تو اس میں کیا ہوتا ہے is given praise for big ہو he is very is so you see the influence that humanistic therapy has had with on family therapy approaches on systemic therapy approaches and specifically on narrative therapy and solution focus therapy but here we must have a word of word of caution is balancing empathy with limit setting اب آپ کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ اوفینڈرز کام کر رہے ہیں ان کی اکثریت کو اپنی باؤنڈریز کا احساس نہیں ہے ان کی اکثریت کو اپنی لمٹس کا احساس نہیں ہے وہ کانسٹنٹلی لمٹس کراس کرتے رہے ہیں اپنی لائف میں ٹھیک ہے نا اگر کسی نے کوئی سیکشل اوفینس کیا ہے تو اس نے اپنی فزیکل لمٹس کو کراس کیا اور کسی دوسرے کی لمٹس کو وائلیٹ کیا تو وہ آپ کے ساتھ بھی لمٹس کراس کریں گے اگر آپ زیادہ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ہیومنسٹک اپروچ یوز کریں گے تو وہ آپ کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے آپ کو بھی ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کریں گے and that is where you need to set limits with clients I usually when am working with my trainees most of whom are young families and many of them who are interested in the forensic area tell them that they have to be very clear on setting limits on being firm with clients کیونکہ اگر دوسرا شخص انسان ہے تو آپ بھی انسان ہیں جس طرح اس شخص کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے آپ کو بھی رسپیکٹ لینی ہے اس کلائنٹ سے اور اگر وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے تو یو شوڈ ٹرمینیٹ تھراپی تو that is very very important یہ جو پروسیس ہے رسپیکٹ کا یہ ٹو وے بنانا بڑی ضروری ہے شروع میں اور یہ آپ لمٹ سیٹ کر کے کرتے ہیں we will continue to talk about this ان شاء اللہ you know this idea of balancing humanistic style therapy client centered therapy with a firm limit setting approach ٹھیک ہے تو setting limits should be balanced with empathy unconditional positive regard should be balance with firmness ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ فرمنیس کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں اور انکنڈیشنل پوزیٹو ریگارڈ کے چکر میں اپنے آپ کو ایکسپلوئٹ ہونے دیں اپنے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کا نشانہ بنائیں سو دیز ورڈ اب بی ڈیو فیئر ویل ان شاء اللہ سی یو نیکسٹ لیکچر خدا